مولوی صاحب آپ کہتے ہیں یہ مسلمہ بات ہے یہ جھوٹ ہے نے خود اس بات کا رد کر دیا ہے اور اصول میں موجود ہے کہ کسی مرجو طور پر فتوا دینے والا جاہد اور اجماع کا مخالف ہمارا یہ اور جو ہے یہ حضرت کے بارے میں کسی نے جو لکھا ہے وہ سچ ان راج قول نہیں ہے اور ہے تو جوں کے حصے میں مرجو قبائل ہوا کرتے ہیں جن کی ہمارے انیب حالات تردید کرتے آئے یہ بیچارے کھوتے سکھی آج لے کر ہمارے سامنے مناظرے میں آ گئے تو اب یہ تو باہر آپ کے سامنے انہوں نے بات دیکھ لی آپ دیکھ لی آپ نے تو یہ لوگ صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں نہیں رکھتے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑا کرو صحابہ نے پوچھا حضرت جب آپ کا وشال ہوگا فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور اب اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت پر روزہ اثر میں درود پاک پیش ہو رہا ہے یہ حدیث ابن باجہ میں موجود ہے ابو داؤد میں بھی ہے اور ابن واجہ میں دوسری حدیث حضرت ابو اللہ کی موجود ہے وہ نبی اللہ کو اللہ کے نبی ان قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے یہ کتاب سیاست میں موجود ہے دیکھیے یہ غزل محدود میں بھی یہ لکھا ہے انا انیم حی ان قبر ہی کما ان کی قبور ہی انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ بہت کیا محدث ہیں یا نہیں اب یہ محدثین ان احادیث سے استعمال کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت محدثین ہیں اور مولوی صاحب کا فرض ہے کہ ان کے مقابلے میں صرف ایک حدیث پیش کرے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں حدیث پیش کرے نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں یہ قیامت تک ایسی کی حدیث پیش نہیں کر سکتا رہا یہ کہ جو انہوں نے کہا تھے شہدا کا مطلب یہ نہیں یہ تو بالکل بات واضح تھی قتل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتا ہے جسم ہوتا ہے نا اور جب جسم ہوتا ہے تو موت اسی کو آئی حیات بھی دوبارہ اسی کو لی روح کی نہ موت کسی آئی روح پر نہ اس کی حیات کی نہیں تو اس لیے کس سے جسم کی حیات کریم میں ابتدا سے اب تک اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کیجیے کہ آپ کے نزدیک انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کے اروائے مبارکہ ان کے اجسام انصریا کے اندر داخل ہوتے ہیں یا جنت الفردوس کے اندر ہوتے ہیں ایک مقام متعین کی دیے اب تک مولوی صاحب میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا عقیدہ واضح طور پر بتائیں جو آدمی اپنا عقیدہ واضح طور پر بتا نہیں سکتا میں پوچھوں گا اس سے وہ اپنے پھر دلال کس طرح پیش کرے گا اور بات آگے ذہن نشی رکھیے جن جن بزرگوں نے لکھا ہے پہلے یہ جن کی بات رواج بعض اخبار جو پیش کر رہے ہیں ان میں سے وہ اقوال پیش کریں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اتنے دن کے بعد انبیاء کرام علیہ علیہ و وسلام کے ارواہ مبارکہ اجسام انصریہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا ان کا تعلق حیات پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کا نظریہ ہے اس نظریے پر اپنے کوئی اقوال ذرا پیش کیجیے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے مسئلہ عقیدے کا میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا مانا قرآن کریم نے قانون بیان کیا کہ جب موت آ جائے تو جسم کے اندر روح نہیں رہتا اور اللہ رب العزت روح کو نکال کر روح کے روح اس بدن کے اندر پھر لوٹ کے آیا نہیں کرتا یہ قرآن کریم نے بیان کیا قانون بیان کیا اور اپنی طرف سے مانا نہیں کر رہا مفسرین کا معنی بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ فیم سے کلتی کا معنی یہی ہے کہ لا لاجر بدن کے بدل کے اندر اللہ رب العزت روح کو لوٹاتا نہیں ہے اب مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جی چودہ سو سال میں کسی ایک کسی ایک مفسر نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہو کہ جی نبی قبر میں زندہ نہیں ہے بعض نشی رکھیے قرآن کریم ایک قانون کی کتاب ہے قانون بیان کرتا ہے اللہ کا اعلان ہے اللہ یتوفل انفس انفس کے اندر میں پوچھوں گا مولوی صاحب سے آیا نبی داخل ہے یا نہیں داخل جو انبیاء ہو اولیاء ہو عام امبات عام لوگ ہو سب کے متعلق اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اس کے روح کو موت کے وقت نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کا روح جسم کے اندر لوٹ کے آیا نہیں کرتا چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کسی ایک محد... کسی ایک مفسر سے ثابت کرتے اس نے یہ لکھا ہو کہ اس فین شکل کزا الموت سے نبی خارج ہیں جی باقیوں کے تو روح لوٹ کے نہیں آتے لیکن نبیوں کے روح جسموں کے اندر لوٹ کے آ جایا کرتے ہیں ہاں۔ یہ مستثنا ثابت کرتے پر میں بالکل بمنا اعلان کروں گا یہ کسی ایک مفسر سے بھی انبیاء کا استثنا ثابت نہیں کر سکتے اور آگے کہتے ہیں کہ جی وہ جو غیر معروف الفقہ والے اشتہاد والی بات ہے نا وہ کوئی جہل کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ خود ہی اب نور الانوار والے کو اور اسی طرح اصول الشاشی والے کو جاہر کہیں تو یہ آپ کی بات ہے میں تو نہیں کہہ سکتا آگے ہر کومبیا اس سے استعمال کرتے ہیں بعض دن نشی رکھیے دیکھیے انبیاء کرام کے اجسام یہ قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں ہمارے جسم بھی محفوظ ہیں ہمارے جسم بھی محفوظ ہیں پیغمبروں کے جسموں کے اندر بھی روح داخل ہو اور پیغمبروں کے جسم محفوظ رہیں پیغمبروں کا جسم محفوظ رہے تو پھر پیغمبروں کی کوئی خصوصیت تو نہیں نا خصوصیت تب ہو سکتی ہے کہ باقی مردوں کے جسموں کو مٹی کھا جائے لیکن انبیاء کرام کے اجسام کو مٹی کھا نہ سکے خصوصیت تب بنے گی جب ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام کے اجسام ان وہ قبروں کے اندر میت ہوتے ہیں اسی لیے صاف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کو میں رکھا گیا تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح رکھا گیا تھا روح اس وقت موجود نہیں تھا آج بھی روح موجود نہیں ہے جس طرح اس وقت میت تھا اب بھی میت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میں اللہ کے نبی کی احادیث پڑھتا جا رہا ہوں مولوی صاحب سے میں نے مطالبہ کیا تھا پہلے انہوں نے کیا تھا کہ آیت کے تشریح مقدس سے ان کے اللہ کے تحت یہ کسی مفسر نے لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں حیات نہیں ساری باتیں ادھر ادھر کی تین لیکن ایک حوالہ پیش نہیں نہ کھنڈے اٹھے تلوار اٹھے یہ بازو میرے آدمائے ہوئے ہیں اب پہلے یہ کہتا تھا کہ عام باتیں پیش نہیں کرنی اب انہوں نے عام خود پیش کیا نہیں دیکھیے اس میں جو بات ہے وہ صرف موت کی ہے اور موت کے آنے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا اور جو روح کی واپسی کی بات ہے کبھی کہتے ہیں کتنے دنوں بعد آئی بھائی دنوں کا قصہ کیا ہے مجھے حدیث موجود ہے کہ آپ دفن سے فارغ ہوئے میت سے اور فرمایا اس کے لیے استفار کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے کئی مجھے موجود ہے اور اللہ کے ہے فرمایا شریف میں آج موجود ہے کہ ابھی وہ قبر پر جو کھڑے ہیں ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور اس سے سوال جواب کروں سال نہ مہینوں کی باتیں ہیں نہ دنوں کی باتیں اس لیے یہ اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہیں اور مولوی صاحب کے نزدیک اللہ کے نبی کو اللہ کی اطبافت کا مانا نہیں آتا تھا اسی لیے اس آیت کو بھی پڑھتے تھے اور ساتھ روح کا کا بھی اللہ کے پیغمبر پاک ذکر فرما رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کے نبی سے قرآن پاک کو زیادہ جانتے ہیں یہاں کہ میں نے کہا کہ مار والا جائل ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا جیسے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ضعیف اخبار کتابوں میں نقل ہوتے ہیں ان کو سن کر بیان کرنے والا جاہل ہوتا ہے میں نے نور انوار والوں کو جاہل نہیں کہا جو ضعیف حدیثیں سن کر بیان کرے اس کو جاہل کہا جاتا ہے جس نے یہ کال کا پیش کیا وہ جاہل ہے اور اجماع کا مخالف ہے میں نے نور انوار والوں کو یہ بات کبھی نہیں کری اب انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء علیہ شہدا جو ہیں ان کی حیات کا ذکر ہے تو ہم مان گئے الحمدللہ یہ تو مان گئے ہزار تک جاتا بعد بہت صاحب نے ایک پکڑی ہوئی ہے کہ کتنے دنوں کے بعد کتنے مہینوں کے بعد روح آتی ہے اور کچھ بھی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی روح کتنے دنوں کے بعد ماں کے پیٹ میں آئی تھی کیا سب کا ایک ہی پیدا ہے کوئی ساتویں مہینے پیدا ہوتا ہے کوئی نویں مہینے پیدا ہوتا ہے تو یہ باتیں نہیں آپ یہ نہیں بتا سکتے یقین سے کہ میرے روح اتنے دنوں کے بعد آئی تھی پھر بھی اپنے آپ کو زندہ تو مانتے ہیں یا نہیں بالکل بات صرف اس بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں جو حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کبھی صحابہ کے بارے میں اعتراضات ہو رہے ہیں کبھی نبی کی حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث یہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات نہیں اللہ خدان پس کے تحت صرف صرف ایک ایک کا کا علیہ السلام قبروں میں حیات نہیں یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے اور تفسیر پھر رائے کر کے حیران کر رہے ہیں اور میں نے آئے پوری کو ہی ترجمہ کیا تھا نا مول صاحب جب بھی اسے دو لہل پڑھ کے ترجمہ کیا ہے پوری آیت ابھی تک پڑھ کے ترجمہ ہی نہیں کیا تاکہ نیند والی بات آ کر پھر مسئلہ کہیں اس لیے میں مول صاحب سے کہوں گا کہ اب قرآن سے اتنی دشمنی نہ کرو آج پھر آپ اس پوری کرنا ہاں۔ اور پھر اس کا ترجمہ کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بات کیا ہے اور یہ بھی پتہ چلے کہ روح کہاں ہوتی ہے نیند میں اور کہاں نہیں ہوتی مولوی صاحب میں آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ بار بار یہ تو کہتے ہیں کہ روح نکلی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ روح ہے کہاں اس کا استقرار ہے کہاں ہے آپ یہ ثابت کریں آپ کا حق تو ہے نا کہ قرآن حدیث سے یہ بتائیں کہ روح نیند کے بعد نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے اور موت کے وقت نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے لیکن بات کس کی ہو یا قرآن کی یا اللہ کے نبی کی حدیث کی کسی ایسے مبصر اور محدث کا کال نہ پیش کرنا جنہوں نے دوسری جگہ ہزار کا کال خود لکھا ہوا جب حیات کی بات آئے گی تو چونکہ حیات پر چھڑا ہوا ہے اس لیے ان کی حیات کا کون ہوگا اور دیکھیے ہم جو مطلب بیان کر رہے ہیں یہ متفقنا ہے حیات ایک کسرا در دلا فرماتے ہیں کہ حیات کا مسئلہ خبروں میں محمد رسول کریم اپنا ایک عقیدہ بتائیے اب تک کتنا وقت گزر گیا لیکن مولوی صاحب میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا ایک عقیدہ بتا سکے اب تک نہیں بتایا انہوں نے کہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام کے اجسام انسریا کے اندر داخل مانتے ہیں یا وہ بہشت میں جنت کے اندر مانتے ہیں اب تک نہیں بتا سکے اور یہ آخر تک بتائیں گے بھی نہیں اور بات آگے ذہن نشی رکھیے میں نے آیت پڑھی تھی وقت کی قلت کی وجہ سے جو مقام میں وہ میں نے پیش کر دیا مولوی صاحب کہتے ہیں پوری پیش کرو بات ذہن نشی رکھیے پوری آیت ہے اللہ فلفا ہی نا موت لم تمام الاخرى اس میں صاف یہ بات آ رہی ہے نیند میں بھی روح نکلا موت میں بھی روح نکلی لیکن میں ابھی آپ کے سامنے حوالے یہ پیش کرنے والا ہوں کہ یہ میں کوئی تفسیر سیر رائے نہیں کر رہا میں جو آیت پڑھوں گا اس پہ آگے مفسرین کے حوالے پیش کروں گا کہ مفسرین نے وہ مانا کیا ہوگا مفسرین لکھتے ہیں کہ موت میں بھی روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے لیکن صرف ظاہری طور پہ باطنی طور پہ تعلق برقرار رہتا ہے جس سے نبز چلتی رہتی ہے سونے والے آدمی کی اور سانس بھی وہ لیتا رہتا ہے اور جادو موت آ جاتی ہے پھر ظاہر کرے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے اب جسم کے اندر تصرف کرنے کی طاقت نہیں رہا کرتی اب جسم میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رہا کرتی یہ قرآن کریم کی آیت کا معنی ہے اور اس پر یہ متفرق تفسیر کبیر کیا کیا نام تفسیر روح تفسیر معلم و تنزیل خاضم مدارک وغیرہ میں متفرق یہاں ہمارے پاس موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان تمام نے مانا یہ کیا ہے کہ روح بالکل نکل جب جاتی ہے اللہ اس روح کو جسم کے اندر لوٹاتا نہیں ہے اب چاہیے تو یہ کہ یہ انبیاء کا مستثنا ہونا ثابت کریں یہاں مولوی صاحب سے یہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت پر کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے بعض نشی رکھیے میں پہلے سے بتا رہا ہوں قانون قرآن نے بتا دیا انبیاء کا استثناء آپ ثابت کر دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آگے بات سنیے مولوی صاحب کہتے ہیں گویا کہ جب تک ان کوئی مفسر نہ لکھے نا اس وقت تک وہ بات کوئی حجت نہیں ہو سکتی گویا کہ خدا کا قرآن معذ اللہ کوئی حجت نہیں ہے تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا ان کا اپنا رسالہ ہے رفا دین کے موضوع پر وہاں پر انہوں نے علم تم اس سے کیا رفا دین کے نہ کرنے پر میں مولوی صاحب سے مطالبہ کروں گا آپ سے پہلے جو اسلاف صالحین گزرے ہیں ان اسلاف صالحین میں سے ثابت کیجیے کس نے کر کے رفا پر استدلال کیا کیا اور ترک رفع دین پر باوجود اس کے کہ پہلوں نے استدلال نہیں کیا اگر مولوی امین صاحب استدلال کرے وہ ٹھیک ہے تو میں باوجود اس کے مفسرین کے اعتبار سے مانے بتلا رہا ہوں میری بات کیوں نہیں حجت ہو سکتی مولوی صاحب کہتے ہیں اسے اردو نہیں آتی خود کیا کر رہے ہیں جی اب پہلے انہوں نے اشیات اللمحات کو اشاط اللمحات کہا تھا اللہ یتوف الانفس کو انہوں نے اللہ یتوف الانفس کہا ہے کہا کیا قرآن کریم تو لیا آپ کو قرآن ہی نہیں آتا اور بات آگے ذہن نشی رکھیے حیات انبیاء متفق ہے لیکن حیات انبیاء جس پہ اتفاق ہے بات ذہن نشی رکھیے وہ حیات برزخی ہے آپ کائر حیات دنیاوی کے یعنی اس جسم کے اندر روح داخل ہو جاتا ہے یا تعلق حیات کا پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ حیات انبیاء جس کے آپ مخصوص طور پہ قائل ہیں یہ سب کوئی قائل نہیں گزرا مفتی فیط اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جماہیر امت محمدیہ کا موقف یہ ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود جسم کو میت کہا جا سکتا ہے اس کے باوجود جسم کو میت کہا جا سکتا ہے وہ فرماتے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ ہوا ہے مدئی کا فیصلہ اچھا میرے ہاتھ میں زلاخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کے کا مولانا نے مان لیا کہ جماہیر امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں مان لیا یا نہیں اور قبروں میں جو جتنے ہیں وہ دنیا والے ہیں خیال والے نہیں ہیں تو دیکھیے اب مولوی صاحب جمہور کو چھوڑیں گے یا نہیں میں نے عبارت پیش کی تھی کہ حیات انبیاء متفق علیہ انہوں نے کہا کہ یہ فرضی کے بارے میں ہے دنوی کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ اس حدیث کی وضاحت میں ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے اجساد متحرہ کا قبروں میں محفوظ ہونے کا ذکر ہے تو جس جسم کی حفاظت کا ذکر ہے اسی جسم کی حیات متفق علیہ ہے لیکن سب سے زیادہ حیرانی مجھے یہ ہے کہ مولوی صاحب آگے صاف لکھا تھا پوری بار و خلاف نیست حیات انبیاء کے مسئلے میں کسی ایک آدمی کو بھی خراب نہیں ہے کیسی حیات انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہاں برفی لکھا ہے وہاں نہیں لکھا ہے لکھا ہے حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ مانوی روحانی اب دیکھیے جہاں حیات کا متفقہ ہونے لکھا ہے میں نے جو یہ حوالہ دیا تھا شاہ عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے لکھا ہے حیات دنیاوی حقیقی ہے مولوی صاحب نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے یہاں برس کی لکھا انہوں نے تردید کی ہے مولوی صاحب کتاب پڑھ لیا کرے پھر بات کیا کرے مولوی صاحب نے یوں کہہ دیا اتنے مفسرین نے کہا اتنے مفسرین نے کہا مولانا آپ تفسیروں کے حوالے پر باقاعدہ اور سنیں میں نے جو احادیث پیش کی ان کے مقابلے میں یہ ایک حدیث نہیں پڑھ سکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکد آتا موسل کتابا بلا تک بھی میری موسا علیہ السلام جن پر کتاب نازل ہوئی وہ جسے انسری والے تھے جو بنی اسرائیل کو ہدایت دیتے تھے جسے انسری والے تھے ان سے حضرت کی ملاقات ہوگی یہ قرآن وعدہ ہے اب آگے یہ سب ہوئی مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت فرماتے ہیں میں آج کی رات میں میں نے موسا علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہاں نماز پڑھتے دیکھا وہ قبر پیت المقدس کے قریب ہے وہ قبر ریت کے صرف پیتے کے پاس ہے اور یقین وہاں جو جسم پاس ہے وہ دنیا والا ہے پیار والا نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں مولوی یونس صاحب بار بار کہتے ہیں نہیں پڑھتے میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث جس کا یہ معنی ہو کہ نبی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے یہ پیش کریں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لفظ پر دس دس ہزار روپے رکھ کے انعام دوں مولوی صاحب کی آپ جتیں کہ اس نے رفا دین پر استدلال کیا ہے اس آیت سے پہلے کسی نے نہیں کیا زجاجت اور مسابی دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ کیا ہے سیدی نے کنزل مجمون میں لکھا ہے کہ اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے دیکھیے میں نے دو حوالے پیش کر دیے قرضہ نہیں رہنے دیا یہ ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ اس آئے اللہ یا کو صحیح نہ موت ہے اس آیت سے کسی نے انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہو اب دیکھ نیند میں روح نکل جاتی ہے مان لیا یا نہیں قرآن میں ہے اب کوئی آدمی کہے کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے نہ کسی کو خواب آتا ہے نہ کسی کی نبت چلتی ہے نہ کسی کی سانس چلتی ہے تو کیا یہ بات مانی جائے گی یا نہیں اب دیکھیے انہوں نے مانا کہ روح باہر رہ کر بھی تعلق رکھتی ہے جسم سے اور ہم تک کہتے تھے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا انہوں نے خود ثابت کر دیا روح باہر رہ کر بھی اپنے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ جو ساری باطنی کا لفظ انہوں نے بیان کیا نہ یہ قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ ہے نہ یہ اللہ کے نبی کی کسی حدیث کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے لکھا ہے اس کی بنیاد صرف مشاہدے پر ہے مشاہدے پر یہ قرآن و حدیث کا نام لینے والے اب صرف مشاہدوں پر آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس حیات کو اس پر قیاد نہ کرنا اب یہ جنہوں نے مشاہدہ کر کے یہ لکھا ہے ان کی بات پر یہ ایمان لیا ہے اب دیکھیے انہوں نے یہ تو قرآن سے ثابت کر دیا خود کہ سویا ہوا آدمی چھ گھنٹے سویا ہوا ہے میں نے پوچھا حضرات آپ نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ اب تک مولوی امین صاحب یہ ہمت نہیں کر سکے کہ اپنا عقیدہ بیان کرے اور آئندہ بھی یہ عقیدہ بیان نہیں کر سکیں گے چپرو بات میں نے یہ کہی تھی کہ حیات جو بزرگ مانتے ہیں وہ ہے برزخ یہی کفایت المفتی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں صاف موجود ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین اپنی قبور میں زندہ ہیں مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممتاز اسی طرح شہداء کی زندگی بھی برزخی ہے اور انبیاء کی زندگی سے نیچے درجی کی ہے دنیا کے اعتبار سے تو وہ سب اموات میں داخل ہیں سب اموات میں داخل ہیں ان کا میت ان میتون اس کی سری دلیل ہے اور دوسرا جو میں نے حوالہ دیا تھا جواہیر امت محمدیہ اس میں بھی صاف موجود ہے کہ وہ حیات حضور انور پر میت کے اطلاق کے منافی نہیں وہ حیات ایسی ہے کہ جسم کو آدمی میت کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضور کو خطاب کر کے فرمایا ان کا میت ان میتون مولوی صاحب میں بالکل واضح کہتا ہوں اگر آپ ایسی حیات کے قائل ہیں کہ آپ بھی جائز سمجھتے ہیں کہ اس جسم کو آدمی مردہ کہہ سکتا ہے قبر میں جو جسم ہے وہ میت ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ مردہ ہے اگر آپ اس کے قائل ہیں تو پھر تو ان بزرگوں کی عبادتوں کو آپ پیش کریں ورنہ آپ کو ان بزرگوں کی عبارتیں پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ صاف کہتے ہیں کہ وہ زندگی ایسی ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے کہ جس کے باوجود اس ان کو میت کہنا جائز ہوتا ہے اور استدلال کر رہے ہیں ان کا میت ان سے اور بات آگے سنیے اب مولوی صاحب نے لا تک ان مریت ملنے کا ہی سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ذرا بات نشیل کی ابھی مجھے الزام دے رہے تھے پوری آیت نہیں پڑتا انہوں نے یہ پوری آیت پڑھی ہے ذرا سیاق و سباب کو ذرا دیکھیں تو صحیح میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں مولوی صاحب اپنا عقیدہ بیان کر کے ایک اس پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف صرف اور صرف ایک حدیث پیش کیجیے آپ کہتے ہیں دس ہزار میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ایک لفظ پہ نہیں نہیں بلکہ ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ روپیہ آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں پر آپ ذرا پیش تو کریں نا مستمل آیتوں سے استدلال کرتے ہیں دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے والذین من دون لا السون صاحب کا درد لائیسی میں چلو تھوڑی جی۔ یہاں دیکھیے اس میں اب کہا گیا کہ جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ اموات غیر ہیں بات سمجھیے میں اپنی بات نہیں کرتا اس پر علامہ اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ علامہ عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ماجدی والا بزرگ کشف الرحمان والے بزرگ یہ سب لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کو بھی شامل ہے انبیاء کو بھی شامل ہے اور مانا یہ ہے کچھ فی الحال ہم بات ہیں فی الحال اموات ہیں جن پہ موت آ چکی ہے اور بعض وہ ہیں جن پہ موت آئے گی تو وہ بھی اموات ان غیر وحیا بن جائیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ ان پہ موت آئی نہیں جب موت آئے گی تو پھر وہ بھی اموات ان غیر وحیا ہوں گے جس طرح میں قرآن کریم کی آج پیش کر رہا ہوں اسی طرح کوئی آج پیش کیجیے جس میں تصریح ہو اس قسم کی انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کے متعلق یا یہاں سے کسی مفسر نے انبیاء کرام کو کیا ہو لیکن کہیں سے بھی مولوی صاحب پیش کر سکتے ہیں نہیں الحمد للہ وقفا صفا میرے دوست اور بزرگوں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اعتماد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ان اعتمادوں کو بیان نہیں کیا لکھائی والوں کو کیوں اگر یہ بیان کرتے تو میں بتاتا کہ اسی طرح کا اعتماد مرزائی قبلہ موت ہی میں پیش کیا کرتے ہیں کہ اس کی زمین میں یہ ہے لیکن جب وہاں ہم حضرت ابو ارارا کے کال سے موت ہی کی زمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کو متعین کرتے ہیں تو باقی اقوال کا کوئی اعتبار نہیں رہتا اسی طرح اب مرزائی بھی ان میں کہیں گے کہ قبلا موت ہی والی آیت پیش نہ کرنا کیونکہ اس میں یہ اعتماد ہے تو کون سی قرآن کی آیت ہے جس کے ترجمے یا تشریح میں اکثر آتے ہیں جن میں مفسرین نے چار چار اعتماد ذکر کیے ہیں تو مولوی صاحب نے یہ بات کہہ کر اب سارے قرآن کو بھی چھوڑ دبا دیا بس آپ آج پڑھیں گے میں موری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اموات غیر حیا پڑی ہے اس میں مفسرین نے کتنے اعتماد ذکر کیے ہیں کیوں بات کو چھپاتے ہو مفسرین میں کسی صحابی نے یہاں نبیوں کا ذکر کیا ہی نہیں کسی تابی نے ذکر کیا ہی نہیں کسی تبا تابی نے ذکر کیا ہی نہیں اور ان سے جو مراد ہے کتابہ وغیرہ سے وہ اسنام بہت مراد ہے رہا ان کا اس آج سے یہ دھوکہ اس میں اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں اس میں صرف یہ ہے کہ خدا کے سوا باقی سب کو موت آنے والی ہے جو مطلب انہوں نے گھڑا ہے کہ جس کو خدا کے سوا پکارا جائے وہ مردہ ہے یہ بات غلط ہے دیکھو لوگ تعویذوں پر لکھتے ہیں یا جبرائیل ندا ہے یا نہیں تو جبرائیل مر چکے ہیں کیا مولانا تھانوی نے فرشتوں کا یہاں ذکر نہیں کیا انہوں نے مولانا تھانوی کی بات پوری نہیں پیش کی مفتی صاحب کی پوری پیش نہیں کی موری صاحب اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ مانی صاحب بیٹا دے دے ندا ہوگی آپ مردہ ہیں یا زندہ ہیں کیوں قرآن کی آپ ایسے غلط مانے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو بالکل ہی غلط ہو اب سنیے اور اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ جاؤ کا فستا پر اللہ وسط پر رسول رسول اللہ تبر رہی ماں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوں تو ان سے استغفار کی درخواست کریں مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں آج بھی رادا پر حاضری کا یہی حکم ہے اور اس کی تائید میں لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجو نے فرمایا کہ جب ہم اس دفن کر کے فارغ ہوئے اس کے تین روز بعد ایک گاؤں والا آیا قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آتے مذکور کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ گار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لیے دعا نفرت کر دے تو اس کی مفرت ہو جائے گی اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد گولہ کا بخش ہو گئی یہ بار بار دن مہینے پوچھتے تھے دن بھی آ گئے یہ مفتی محمد شفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو استعمال میں پیش کیا ہے اور یہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عالم میں اور یہ تحریرات حدیث مولانا حسین علی صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو نقل ہے کہ نو دیا من القبر قبر سے آواز دی گئی اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن پاک کی ان آیتوں کا آپ ساری عمر انکار ہی کرتے رہیں گے میں قرآن پیش کرتا رہا ہوں اور وہ آیت میں نے موسا احترام والی پیش کی اس کی تشریح میں نے صحیح مسلم کی حدیث سے پیش کی اور میں نے مطالبہ کیا کہ صرف ایک حدیث دکھاؤ جو آپ نے دکھا ہے کہ نبی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے لیکن قیامت تک یہ ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا حدیث تو بجا کسی صحابی کا کال نہیں دکھا سکتا کسی تابی کا کال نہیں دکھا سکتا کسی مفسر کا کال نہیں دکھا سکتا کسی محدث کا کال نہیں دکھا سکتا ساری امت کے خلاف اس نے یہ ایک نیا قیدا گھڑ لیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے مرزا قادیانی نے سب کے خلاف کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور ان کی قبر کشمیر کا مالا خاندان میں تو جیسے ہم مرزے سے کہتے ہیں کہ اپنی اس بات کا ثبوت کسی اسلامی کتاب سے پیش کرو اسی طرح ہم مرزے کے شگل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے کسی ایک محدید سے ثابت کرو کسی ایک مفسر سے ثابت کرو ایک حدیث پیش کرو لیکن آپ کے پاس نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی اور کال موجود ہے نماز ہو گئے نماز مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں جی فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور اس نے ذکر نہیں کیا بات ذہن نشی رکھیے میں نے صاف کہہ دیا تھا جن پہ موت آ چکی ہے وہ اموات ہیں فی الحال وہ اموات ہیں فی الحال جن پہ موت آ چکی ہے جن پہ نہیں آئی فرشتے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں جن پہ موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی وہ بھی اموات غیر مہیا ہو جائیں گے اور میں بالکل برملا کہتا ہوں اس آیت کے تحت کسی مفسر نے یہ بات کہی ہو کہ یہ من دون اللہ کے اندر یہاں پر نبی مراد نہیں ہے آپ نبیوں کو ذرا نکالیں پرانے کریم کی آیتیں دیکھیے جب بریلیوں کے مقابلے میں ہم پیش کیا کرتے ہیں لا یخلقو شیا لن یخلقو زبابا ما یملکو من کتمیر وہ کہا کرتے ہیں جی بس مراد ہے من دون اللہ سے حالانکہ قرآن کریم خود واضح کرتا ہے ان اللذین قدون من دون اللہ عباد امثالکم سب کو قرآن کریم شامل کر رہا ہے خود خدا کا فیصلہ ہے اللہ نے خود فرمایا کہ آنتا قلتا للناس آنتا قلتا للناس اتخذونی و امی علاہین من دون اللہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو من دون اللہ میں شامل کر رہے ہیں گویا کہ من دون اللہ میں نبی بھی داخل ہوتا ہے عام مومن بھی داخل ہوتا ہے ہر فرد مخلوق کا داخل ہے سب کے متعلق خدا کا قانون ہے اموات غیر مولوی صاحب نے اس ظلم اسے خام ایک اسلال کرنے کی کوشش کی ہے اسی سے پہلی آئے تھے فلاں اور جس میں صاف لفظ ہے کہ اے میرے پیغمبر جب تک تجھ سے آ کر فیصلہ نہ کرائیں اس وقت تک مومن ہو سکتے نہیں اب میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کون سی دلیل ہے آپ کے پاس اس بات پر کہ یہ آیت حیات کے ساتھ مختص مختصی بات میں نہیں ہے اب آپ کیوں نہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فرماتے اور صاف بات سن لیجیے جب پیغمبر کا یہ جسم مبارک زندہ تسلیم کیا جائے اور پھر کسی اور سے فیصلہ کرایا جائے وہ کبھی مسلمان رہ نہیں سکتا ہے آپ پیغمبر کو زندہ بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلے اوروں سے کراتے ہیں یہ مناظرہ بازی اور کیا کچھ آپ کو تو چاہیے ہر چیز کا فیصلہ جا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کے اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ذرا اس کو صحیح ثابت کر دیجیے روایت علی کو جو آپ نے معارف القرآن سے پیش کی ہے ہم ہر پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں صحابی کے فرمانوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن مولوی صاحب ذرا صحیح ثابت تو کریں نا آپ کے کہنے کے مطابق جھوٹی روایتیں تو ہم صحیح نہیں مان سکتے نا قرآن کریم کی یہ چند آیتیں میں پیش کر رہا تھا جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا نیند میں بالکل باز بالکل بات صاف ہے صاف نیند کے اندر بھی روح نکلا لیکن تعلق حیات موجود تھا لیکن موت کے وقت تعلق حیات کا موجود نہیں رہا کرتا آپ جو تعلق حیات کا مانتے ہیں اس پر کوئی ایک کتی دلیل پیش کیجیے آپ کے پاس کوئی کتی دلیل موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر مومن کے متعلق کہ نسمت المومن ہر مومن کا جو نسم ہے جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے اور یوم قیامت آسو دن اللہ اس جسم کے اندر لوٹائے گا اس سے پہلے اس جسم کے اندر لوٹ کے آ سکتا نہیں ہے لوٹایا نہیں جایا کرتا پرانے کریم کی اور آیت ہے پرانے کریم کی آیت ہے وسلام علیہ یوم تو وہ یوم امو تو وہ یوم اب حیا تین حالتیں بتائی گئی جب ولادت کے وقت بھی سلامتی موت کے وقت بھی سلامتی اور جس دن جا کر میں زندہ ہوں گا پیغمبر کی بات ہے اور مفسرین لکھتے ہیں یوم یو باسو اباسو اے یوم القیامہ قیامت کے دن جا کے پیغمبر زندہ ہوگا پیغمبر سے پہلے قبر میں پڑا کہ جسم منصری یہ زندہ نہیں ہوا کرتا یوم اباس سویا یوم الباس کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو قیامت کے دن جا کے زندہ ہونا ہے یہی مانا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کشپر رحمان والے بزرگ نے حضرت اور نظم و کے اندر موجود ہے باقی کتابوں کے اندر بھی جو میں یہاں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے وہ مفسرین یہ لکھ رہے ہیں اور قرآن مجید کا بالکل صاف فیصلہ ہے الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ معرف القرآن میں اس پر فرما رہے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا عدل کے خلاف ہے اسی طرح حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفا سکام میں موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ روزہ پاک کے پاس آواز بلند نہ کرنا اس سے حضرت کو ایزا پہنچتی ہے کیا یہ آواز میں جاتی تھی یا روزہ پاک میں شفا سکام میں عمر ین حضرت رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے کہ ہم سائے کیل لگا رہے تھے جس کی کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی عمر عمامین نے فرمایا کہ اس سے حضرت کو ایزا پہنچتی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے مقام کے قرار بنانے سے دروازے کے تو مستری سے کہا کہ دور جا کر بنانا یا جو کچھ ہوگا اس کی آواز سے حضرت کو کھٹ کھٹ کی آواز سے تکلیف پہنچے گی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی کو بھی قرآن کی یہ آتے نہیں آتی تھی جو مولوی صاحب بے موقع پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے یہ جو حضرت علی رضی روایت میں نے پیش کی تھی عرابی والی وہ مدارک نے بھی نقل کیا ابن کثیر نے بھی نقل کیا اور اہل سنت وال جماعت اس سے استعمال کرتے آ رہے ہیں شفاف کام میں لکھا ہے حکایت مشہور ہے نیلوی صاحب لکھتے ہیں کہ آلمگیری بڑی موت پر کتاب ہے پانچ سو اولا مرتب کی ہے آلمگیری نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اب بھی وہاں جا کر حضرت سے اس اخبار کی درخواست کرنی چاہیے تو یہ پانچ سو علماء کی متفقہ کتاب جس کو نیلوی صاحب بہت اونچی کتاب مانتے ہیں اور انہوں نے جو یہ کہا کہ اس کا حکم باقی نہیں رہا یہ ایسا ہی ہے جیسے مرتدوں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کا حکم حضرت کے زمانے میں تھا اب باقی نہیں رہا تو مرتد بھی آیت کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے اس آیت کا حکم اللہ کے نبی کے زمانے تک تھا بعد میں باقی نہیں رہا اب مولوی صاحب دیکھو اہل سنت بل جماعت کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ حیات کے قائل نہیں ہے خبر میں حالانکہ انہوں نے مشکل فصل باندھی ہے یہ نشر ال میں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہے فرماتے ہیں حضرت انس سے روایت ہے رسول ہم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں قذاف المواحد یہ تکلیفی نہیں بلکہ تنزل کے لیے ہے اور اس یاد سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ سب کو ہر جگہ سے پکارنا جائز ہے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ کا نام اگر مولوی صاحب نے دھوکے کے لیے نہیں لیا تو انہیں اٹھ کر اعلان کر لینا چاہیے کہ مولانا نے جو عقیدہ حیات اپنی کتابوں میں درج کیا ہے میں ان پر ایمان رکھتا ہوں مولانا کے دستخطار محنت پر بھی موجود ہیں مفتی کفات اللہ صاحب کے دستخطار محنت پر بھی موجود ہیں لیکن مولوی یونس اور محنت پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے علماء دیوبند کا نام یہ میں دھوکے کے لیے لے رہا ہے ورنہ اس کے بعد اور بات کچھ بھی نہیں اور یہ دیکھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لکھا ہے تمام اہل سنت پر جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلات وسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں حضرات انبیاء کرام کی یہ کی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حصی اور جسمانی ہے اس لیے کہ روحانی اور مانوی حیات تو عام مومنین کا کروا کفار کو بھی حاصل ہے یہ حضرت مولانا محمود صاحب کا نبی رحمت اللہ تعالیٰ ہے جو مولانا یونس صاحب کے استاد بھی ہیں یہ ان کی کتاب ہے اور اندازہ لگائیں استاد صاحب تو کہتے ہیں کہ اجماعی عقیدہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور مولوی صاحب بے موقع آتے پڑھتے جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یوم یوگا سوہیا یا سو سوہیا پڑھتے ہیں بھائی دیکھیے یہی ایپ زکری علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا اور زکری علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں اور شہیدوں کی حیات یہ مان چکا ہے اب جو وہاں یہ تعویل کرے گا پھر ہم بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے کیونکہ شہیدوں کی حیات تو قرآن میں منسوس ہے موت کے بعد پھر ہم مناظرہ مکمل نہ دے سی ہوتا بہار گئی شکست شکاس کتاب کرو چھوڑو ہر ایک کتاب پہلے کرو چاہو آج ذرا آپ بالکل واضح طور پر بتا دیں کہ ہم پی کے رام علیہ السلام وہ ان جسموں کے اندر آپ داخل مانتے ہیں یا جنت میں مانتے ہیں میں شروع سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں لیکن مولوی امین صاحب یہ ہمت نہیں کر سکے اب تک کہ وہ اپنا موقف متعین کر کے ہمیں بتا دے ابتدا سے اب تک میرا مطالبہ ہے اور یہ میرا مطالبہ جاری رہے گا میں ان سے مطالبہ کروں گا اپنا ایک عقیدہ بتائیے آپ جو کہتے ہیں کہ روح کے اندر جسم کے اندر روح داخل ہے یہ عقیدہ ہے سب بتاؤ میں مانتے ہیں سب بتاؤ اب مولوی صاحب اپنے عقیدے کے لیے کوئی دلیل پورے خدا کے قرآن سے ایک آیت پیش نہ کر سکے بالکل واضح نہ کوئی ایک حدیث جو ان کے عقیدے کی تائید کرنے والی ہو نہ کسی صحابی کا قول پیش کر سکے اور جو اصلاح صالحین کے اقوال انہوں نے پیش کیے میں نے بتایا کہ وہ ایسی حیات کے قائل ہیں کہ اس کے باوجود میت کے اطلاعات کو وہ جائز سمجھتے ہیں مردہ ہونے کے اطلاعات کو وہ جائز سمجھتے ہیں لیکن مولوی صاحب جائز نہیں سمجھتے وہ حیات برزخیہ مانتے ہیں یہ حیات جبیہ مانتے کیجیے کیجیے کے مستقر کی وضاحت اور انہوں نے لا طرفہ وہ اسبات ہو سو دن نبی سے دلیل کوئی نہیں بن سکتی تھی نا اب ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی بے سند ان کے بے سند اخبار شروع کر دیے جی کیوں ٹھونکتے تھے بنا تھا مولوی صاحب یوں بات نہیں ہوا کرتی قرآن کریم کی کوئی واضح آیت پیش فرمائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں امبات بات ان غیر وحیا جس آیت میں پیش کریں آہیا ان غیرو ہم بات کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں کے اندر کھڑے ہو کر قیام کود کر کے نمازیں پڑھتے ہیں پیش کیجیے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث آگے انہوں نے وہ جو میں نے کہا تھا حضرت علی کی طرف جو روایت منسوخ کی گئی ہے وہ غلط ہے اس میں حیثم ابن تائی حیثم ابن ادی تائی راوی موجود ہے جس کو خود مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا حوالہ انہوں نے دیا تھا تفسیر بے نظیر کے اندر خود فرمایا کہ وہ کذاب ہے یہ میرے پاس و رجال کی کتاب ہے میزان الاعتدال اس کے اندر موجود ہے یہ جو ہے کال یہ جھوٹ بولا کرتا تھا مولانا صاحب ایسے جھوٹے راویوں کی روایتیں ہم سے کیوں مناتے ہیں کوئی صحیح روایت پیش کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں آگے یہ فرمانے لگے کہ جی المحنت پہ یہ دستخط نہیں کرتا مولوی صاحب آپ بھی المحنت کی کوئی عبارت نہیں پیش کر رہے اور المحنت میں بھی آپ کا عقیدہ بالکل واضح طور پہ موجود نہیں ہے وہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم بیا کرام کا سمے مبارکہ ان کے اندر روح داخل ہوتے ہیں اور یہ جسم قیام کود کر کے نمازیں پڑھتے ہیں یہ المحنت کے اندر کوئی موجود نہیں آگے لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ ہم بات کو ذرا بار بار چھیڑ رہے ہیں بات سمجھیے میں کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اربا تیرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو خود تشریح فرمائی ہے جب صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا تو وہ تشریح یہ ہے کہ زندہ ہوتا ہے روح اور ان کے روح جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ کوئی موجود نہیں ہے کہ اس جسم کے اندر روح داخل ہوتا ہے مولوی صاحب میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں صاف طور پہ ایک پرانے کی یاد پیش کیجیے جس میں یہ ہو کہ نبی کے موت آنے کے بعد ان کا روح جسم کے اندر پھر داخل ہو جاتا ہے ایک حدیث پیش کر دیں ہمیں کوئی ضد نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ایک آیت پیش کر دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں صحابی کا کال پیش کر دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن میں کوئی بھی آپ کی پش پناہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان میں سے کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے میں پہلے چند آیات پیش کر چکا ہوں ہم باتوں غیر واحیا وغیرہ وہاں صاف میں نے مفسرین کے حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ انبیاء غیر انبیاء سب کے لیے ہے وہ جن پہ موت آ چکی ہے وہ فی الحال اموات ہیں اور جن پہ موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی تو وہ بھی اموات بن جائیں گے اس کے ساتھ اور دلیل سنیے یہ قرآن کریم کی دوسری میں آج پیش کرتا ہوں یوم وسلام علیہ یوم ولیدا یوم ولیدا و یوم یموت و یوم یوبا سہیا اس یوم یوبا سہیا کے تحت بھی مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن جا